بسم اللہ الرحيم پہلے سبق میں ایک غلطی یہ ہوئی کہ ابن ابن عبد کے رومی غلام کا نام ادنان کہا وہ عداس ہے ادنان نہیں یہ غلطی ہوئی تھی دوسری غلطی یہ ہوئی کہ سورہ اقرا بسم رب الذی خلق کا نام سورہ قلم کہہ دیا حالانکہ سورہ قلم نام ہے نون اور قلم بار سو والی صورت کا یہ سورہ الگ ہے سورہ قلم نہیں یہ دو ضرورتیں ہوئی تھی اصلاح ہو گئی اس کے بعد یہاں جو واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت الواحی کا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے آنے والی ایک آواز کو سنا فرفا تو بسری اور میں نے اپنی نگاہ اوپر کی تو وہ فرشتہ نظر آیا جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا یہاں بھی میں نے ایک غلطی کی تھی اور وہ غلطی یہ کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو شہر کے جبال سے وہی کے انتظار میں نیچے گرانے کا ارادہ کرتے تھے تو جبریل امین نظر آئے وہ ہوا وہ ہوا واقعہ ایسا ہے لیکن یہاں وہ مراد نہیں میں نے یہاں کے حوالے سے یہ بات کر دی تھی تو یہ غلط ہے وہ دوسرے اوقات میں ہوا یہاں تو یہ تھا کہ آپ غیر ہرا سے واپس تشریف لا رہے تھے اور وادی میں تھے وہاں آپ کو جبریل کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے تو جبال سے جب آپ اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کرتے تھے اور جبریل آپ کو ان نقل رسول اللہ کہہ کر تسلی دیتے تھے اس واقعے کا یہاں ذکر نہیں یہاں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ غیر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور وادی کے اندر میدان میں آپ تھے تو اس وقت آپ کو جبریل کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے ایک مرتبہ ہم یہاں جو گھاس لگا ہوا ہے تو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ہم گرمیوں کے زمانے میں ہماری عام عادت یہ ہے کہ ہم وہاں کرسی پر اثر کے بعد بیٹھ جاتے تھے تو ایک تبلیغی مولانا آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا بڑے تعجب کے ساتھ وہ میرے شاگرد بھی تھے کہتے تھے یہاں کرسی پر بیٹھے ہوں ان کا مقصد یہ تھا کہ کرسی پر بیٹھنا تو جائز نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو جبریل اور بھی کرسی پر بیٹھے تھے اس روایت کا حوالہ دیا اس کے علاوہ میں نے کہا کہ حضور بھی کرسی پر تشریف رکھتے تھے ایک مرتبہ مسلم میں روایت ہے اور نسائی کے اندر بھی روایت ہے کہ صحابی ابو رفا آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں دین کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا مجھے دین کے معاملے میں رہنمائی گرا فرمائے آپ ختمہ دے رہے تھے اسی دوران انہوں نے یہ بات کہی تو آپ ممبر سے اتر آئے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ان کو دین کے متعلق فرمائی اور ہدایات دی اور وہ گفتگو ختم ہونے کے بعد پھر آپ ممبر پر آ گئے تو آپ بھی کرسی پر تشریف فرما ہوئے تھے اللہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر گفتگو فرما رہے تھے تو کسی کے ذہن میں اشکال آیا تو حضرت کو کشف ہی کہیے کشف ہوا اور آپ نے صحیح مسلم منگائی منگانے کے بعد یہ روایت دکھائی کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما تھے تو پھر اس میں اشکال کیوں ہوا بہرحال اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ علماء لغت نے یہ لکھا ہے کہ کرسی یوں کے وزن پر جو اسم آتا ہے اس کی جو جمع آتی ہے وہ کراچی یا کی تشدد کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور یا کی تخفیف کے ساتھ کراچی بھی ہوتی ہے وزن یہی ہو مفرت کا تو اس کی جمع کے اندر دونوں باتیں جائز ہیں یا کو مشدد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مخفف بھی اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا عبد اللہ ابن یوسف باہو ہلال ابن تابو غدار زہری یہاں مطابعات کا ذکر ہے اور مطابعات کی دو قسمیں ہیں ایک مطابعات ہے اور ایک مطابعات قاصرہ مطابعات تعمہ تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہی شیخ کے ساتھ شرکت ہو جائے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیخ یہاں یا بکار ہے اور وہ روایت کرتے ہیں لیس سے تو یہ جو تابا ہو عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح کہا ہے یہاں مطابعات تامہ ہے کیوں اس لیے کہ امام بخاری کے استاد نمبر یعنی پہلا شیخ بخار وہ لیس سے نقل کرتے ہیں اور یہ جو عبداللہ ابن یوسف اور ابو صحے ہیں یہ بھی لیس ہی سے نقل کرتے ہیں تو گوا ان کی مطالبات تعمہ ہوگی کیونکہ پہلا جو باغی ہے اس کے ساتھ یہ شامل ہو گئے پہلا یعنی بخاری کا استاد یہ ہے اور یہ اس کے ساتھ شامل ہے کیونکہ جیسے یہ لیس سے نقل کرتے ہیں اسی طرح یہ دونوں بھی لیس سے نقل کرتے ہیں تو پہلے شیخ کے اندر ابتدا میں شرکت اگر ہو جائے گی تو مطابعات تعمہ کہا جائے گا جیسے عبداللہ ابن یوسف اور وہ یہ دونوں لیس سے نقل کرتے ہیں اور سند کا پہلا حاوی جو تھے وہ بھی لیس سے نقل کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی شمولیت ہو گئی اور یہ مطالعہ تامہ ہوئی آگے تاباہی حلال وغداد امت ظہری تاباہل وزداد امت زہری کا مطلب کیا ہوگا کہ زہری کے جو شاگرد ہیں وہاں سند کے اندر وہ اخائل ہیں تو انہوں نے مطالعات اخائل کی کی ہے اور ظاہر ہے کہ اخائل ابتدائی سند میں نہیں ہے درمیان میں ہے اور درمیان میں راوی کے ساتھ ان کی شرکت ہو رہی ہے کہ جیسے یہ زوری سے نقل کرتے ہیں ہلال بھی زوری سے نقل کرتے ہیں تو یہ ہو گئے پہلے استاد کے ساتھ اگر شرکت ہو جائے تو مطالبہ ہے اور درمیان سند میں کسی غوری کے ساتھ اگر شرکت ہو جائے تو مطالبہ خاص ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح یہ پہلے استاد یا بخار کے ساتھ شریک ہے لیس کا شاگرد ہونے میں اور یہ بن رداد یہ اقیر کے ساتھ شریک ہے ابن و کا شاگرد ہونے میں اور اقیر درمیان میں ان کے ساتھ ان کی شرکت ہو رہی ہے تو یہ قاصرہ خاص طور اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے وقال یونس و معمر برادر یہ یونس اور معمر جو ہیں یہ بھی زہری کے شاگرد ہیں اور جب یہ زہری کے شاگرد ہیں تو وہاں یہ کہا جائے گا زہری سے جو اقول نے روایت نقل کی تھی اس کے اندر یہ جوفو فوہو کے الفاظ آئے تھے اور یہ جو یونس اور مامر زہری سے روایت نقل کرتے ہیں وہ یر جفو فواد کے نقل کرتے ہیں یہ نقل کیا ہے کہ اوپر نے فواد کا نظر نقل کیا تھا اور یونس اور مامر نے بہادر کا نظر نقل کیا اوقال بھی دوری کے شاگرد تھے اور یہ دونوں بھی دوری کے شاگرد ہیں اور خالہ یونس وہ بہادر ہو کو نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر روایت کے اندر الفاظ میں تبدیلی ہو لیکن معنی متحد ہو تو کوئی عرض نہیں فاد ہاں، ہم آپ کے سامنے تفصیل پہلے بتا چکے ہیں کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد میں روایت کی ترجمتی الباب کے ساتھ مطابقت کے حوالے سے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری میں اس بات میں جتنی روایات نقل کی ہیں ان میں یہ روایت الباب کے ساتھ بداحت مطابق الباب تھا بد الواہ کا اور یہاں بھی کے اندر بد الواہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ غیر میں تھے اور جبریل آپ کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے وہی کا آپ پر انخا کیا تو وہ یہ پہلا موقع تھا پہلا واقعہ تھا لہذا اس کی بات سے مطابقت ہوگی حضرات نے کہا کہ اس رات میں مبادی وہی کا ذکر ہے مبادی وہی کا ذکر ہے کس طرح کہ مثلا یہ بتایا گیا کہ پہلے آپ کو نظر آنا شروع ہو یہ وہی کے مبادی میں داخل ہے اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے یقین اور یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر تقسیم المعدوم کا ذکر بھی آیا ہے اور پھر تو نواز الحق کا ذکر بھی آیا ہے اور یہ خسائی اور یہ آداد نہایت عمدہ بہترین آداد شمار ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی جس شخص کو عطا فرماتے ہیں اور جس پر وہی نازل کرتے ہیں وہ بد خسال نہیں ہوا کرتا وہ بری عادتوں کا حامل نہیں ہوتا بلکہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کے لیے انتخاب کرتے ہیں اس کی صفات اعلیٰ ہوتی ہے اور عمدہ ہوتی ہے تو اس بنا پر ان صفات کا ذکر حضرت خدیجہ نے بطور دلیل آپ کے واسطے بیان کیا تھا کہ آپ انختال کے حامل ہیں تو اللہ آپ کو غصہ نہیں کریں گے اور وہی کی جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے یقیناً اس کا فرض ادا کرنے سے آپ سردوش ہوں گے اور اس میں آپ کامیاب ہوں گے تو یہ مبادی رہی تو اس روایت میں کیسا میں جو بدایت کا ذکر تھا اس کی مناسبت سے روایت کے اندر مغادی کا ذکر آ گیا یعنی روایت کا اور اخلاق حمیدہ اور اخلاق اور ایک بات وہ تھی جو حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے فرمائی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس روایت سے وہی کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے عام طور پر یہ کر دیا جاتا ہے کہ وہی کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جبریل امین جب آپ پر وہی لے کر آپ کے لیے وہی لے کر آئے آپ نے کہا یہ کہا آپ نے فرمایا بخاری تو انہوں نے آپ کو دبایا اور اس زور سے دبایا کہ آپ کی طاقت جواب دینے لگی یا اس زور سے دبایا کہ آپ کی مشقت انتہا کو پہنچ گئی اور یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہی عظیم الشان شہر وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی یہ جو وقت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے سراتم رات اس کو کی ترجیح کے مطابق دال علمت قرار دیا گیا لیکن زیادہ بہتر انداز یہ ہے کہ پوری روایت جو ہے وہ وہی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے وہ کس طرح وہ اس طرح کے عام حالات میں جبکہ وہی کے نزول کا کوئی تصور نہیں تھا جبکہ صالحہ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا آپ کی خس... آپ کی عادت وہ جو روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ الرحم و تحمل القل و تقسیب المعدوم و تقریب ضعیف و والا نوائب الحق یہ آپ کی عام عادت یہ عادت جو آپ کی بیان کی گئی ہے ان آدات سے وہی کی عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور ان آداب سے وہی کی عظمت کی طرف اشارہ کس لیے ہو رہا ہے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کوئی بدخصال اگر آدمی ہو مالی خولیا کے اندر مبتلا ہو یا اسی طریقے کی ردی آباد اس کے اندر پائی جائے وہ ہرگز اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو نبوت کا منصب عطا کیا جائے وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہی کا منصب عطا کیے جانے کے لیے خاندانی وضاحت بھی ضروری خاندانی وضاحت سے اگر کوئی آدمی محروم ہے اس کو وہی منصب عطا نہیں کیا جاتا اسی طریقے سے اخلاق کا اور اخلاق عالیہ سے اگر کوئی آدمی محروم ہے تو اس کو یہ منصب عطا نہیں کیا جاتا تو ان اخلاق عالیہ کا وہ پایا جانا آپ کی زندگی میں وہ شیر سے موجود تھا لوگ آپ کو امیر کہتے تھے اور لوگوں کو آپ کے اخلاق عالیہ کا دل و جان سے اقرار اور اعتراض تھا تو ان اخلاق عالیہ کے ساتھ اقتصاد یہ بھی وہی کی عظمت پر جال ہے میں نے ابھی عرض کیا کہ جس آدمی کے اخلاق عالیہ نہیں ہوتے وہ وہی کے لیے اہل نہیں ہوتا تو آپ کے اندر یہ اہلیت اس لیے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعلیٰ اور عمدہ صفات اور اخلاق کے ساتھ آپ کو محسوس کیا تھا جب زمانہ نزول وہی قریب آیا یہ تو پہلے کی بات ہے اب جب زمانہ نزول وہی قریب آیا تو آپ کو رواج شاہ شروع اور جب روا کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈالی گئی اور جب خلوت کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی تو آپ غور ہوا کے اندر خلوت کے لیے تشریف لے جانے لگی ہوا میں آپ کا عبادت میں مشہور رہنا اور عبادت کو اختیار کرنا یہ تمام کی تمام باتیں اس بات پر ڈال ہے کہ آنے والی وہی عظیم شان ہے جس کے لیے یہ تمہید مقرر کی گئی سمجھ کہ آپ کو نظر آنے لگی تو میں نے کیا تھا کہ روشنی بھی نظر آتی تھی اور آپ کو سلاد بھی کیا کرتے تھے یہ تمام باتیں بھی ہو رہی تھی اس کے بعد خلوت کا شوق پیدا ہو گیا خلوت کا شوق پیدا ہونے کے بعد آپ غیر ہوا تشریف لے جانے لگے غاری ہوا کے اندر قرآن کے دوران آپ عبادت کے اندر مشغول رہنے لگے تو یہ ساری کی ساری باتیں اس بات پر دباوت کر رہی ہیں کہ کوئی عظیم شان چیز آپ کو عطا کیے جانے والی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تقریب جو ہے وہ تو عام عادت میں جو آپ زندگی میں جو اخلاق تھے وہ بھی وہی کی عظمت پر دال ہے کہ ان اخلاق کے ساتھ موصوف ہونے کی بنا پر آپ کو وہی کے لیے منتخب کیا گیا وہی جیسی عظیم کے لیے اس کے بعد جب زمانہ کھڑے گیا تو پھر یہ صفات آپ کے اندر پیدا ہونے لگی اس کے بعد میں پھر گڑا جگریل آ گئے اور جنگریل میں آنے کے بعد آپ آپ سے نے بخاری لیکن جب آپ نے مانا بخاری کہا کہ میں نہیں کر سکتا میرے اندر اتنی توانائی اور طاقت نہیں ہے کہ میں ان کلمات کو ادا کر سکوں بخاری کی تفصیل میں آپ کے سامنے پہلے اچھی طرح بیان کر چکا ہوں تو انہوں نے آپ کو دکھایا اور دلانے کے بعد آپ کو یہ احساس دلایا کہ اللہ و تعالیٰ نے آپ کے اندر اس کی اہلیت رکھی ہے آپ کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے تو یہ بھی گو جبریل کا اس بات پر ڈان ہے کہ گوبری عظیم شان ہے اس کے بعد پھر آپ گھر آ خوف تھا اور وہ مشقت جو آپ کو لاحق ہوئی تھی اس کا اثر آپ پر تھا جب وہ ختم ہو گیا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا لگو خوشی تو نفسی اس کی وضاحت بھی میں کر چکا ہوں کہ مطلب یہ تھا کہ رسالت اور نبوت کی ذمہ داریاں میں ادا نہیں کر پاؤں گا تو خدیجہ نے کہا نہایت مستحکم اور مضبوط طریقے سے بلکہ مدل انداز میں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کامیاب ہوں گے اور آپ رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اہل ثابت ہوں گے تو یہ واقعہ جو ہے کہ آپ نے لگن خشی کو راجسی کہا اور حضرت خدیجہ نے مدلل انداز میں اپنی دلیل کے ذریعے سے آپ کو مطمئن کیا یہ بھی وہی کی عظمت ڈال ہے اس کے بعد میں پھر وہ آپ کو کے پاس لے گئی اور واقعہ ابن نے آپ کی پھر تعریف کی آپ کی تصدیق کی اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا یہ بھی وہی کی عظمت ڈال ہے تو شیخ الحدیث کا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات کے ساتھ بدل ہوا ہے اس سے اس کی مناسبت ہے ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں یہ بات کہ اس میں بتا دیے وہی کا ذکر کیا گیا ہے لے کے احساس بیان کیے گئے ہیں ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں لوگوں نے کہی ہے یہ باتیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے داع یہ ہے پوری حدیث کے اندر اول سے لے کر آخر تک وہی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے چلیے الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على على الأديان ونور قلوبنا بعلوم الحديث والقرآن والصلاة والسلام سيد الخلق والبشر المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم بذلوا أنفسهم وأوقاتهم لنشر علوم الحديث في كل زمان في جميع الدول والبلدان سيما أسلافنا ومشائخنا في الهند والباكستان منهم شيخنا ومربينا سماحة الشيخ سليم الله خان الموقر حفظه الله ورعاه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 ابن بذيذبة الجعفي البخاري جی رحمه الله تعالى رحمة واتعة ومتعنا الله تعالى بعلومه أمين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عرانة قال حدثنا قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما وقال سعيد أنا أحدثهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصد ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه وبه قال حدثنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا تحریک بھی لسان کا لتا دلبی کے بارے میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت مشقت برداشت فرمایا کرتے تھے کام یعالج منت تنزیل شدتن مما یہ تھے معالجہ کہتے ہیں کسی کام کو مشقت کے ساتھ ادا کر دو کسی کام کے انجام دینے میں مشقت برداشت کر دو تو مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نزول قرآن ہوتا تھا تو مشقت سے دو چار ہوتے تھے آپ کو مشکل پیش آتی تھی کیوں پیش آتی تھی ایک بات تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن اللہ جب لے رہے شہر میں تو سد قرآن نے خود کا اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر بھی قرآن کے اور وہی کے فکر کا ذکر آیا ہے تو چونکہ قرآن کا نزول تھا اور اس میں شکل ہے تو آپ کو مشقت ہوتی ہے دوسری بات ایک یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ جبریل امین وہی لے کر آتے تھے اور دائرے کے وہ فرشتے تھے اور آپ انسان ہیں جنس ایک نہیں ہے اور متحد الجنس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہوتی اور خلاف جنس کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو اختلاف جنس کی بنا پر اس میں مشقت ہوتی ہے اور تیسری بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جب جبریل امین وہی لے کر آتے تھے تو آپ کو کئی کام کرنے پڑتے تھے آپ سنتے بھی تھے آپ جبریل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے اور آپ کو یہ فکر بھی لاحق ہوتی تھی کہ محفوظ رہے اور کوئی جملہ گھر دان سے راگ نہ ہو جائے تو وقت واحد میں آپ کا تین کاموں کی طرف متوجہ ہونا نمبر ایک سنت نمبر دو جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا نمبر تین اس طرف دہن کو متوجہ رکھنا کہ اس میں سے کوئی جملہ غائب نہ ہو جائے کوئی جملہ فراموش نہ ہو جائے تو اس بنا پر آپ کو مشقت ہوتی اور جبریل کا بنیا دنیا ملکی ہے اور آپ کا بنیا دنیا بشری ہے دنیا بشری دنیا ملکی کا ساتھ نہیں دے سکتا وہاں بہت تیزی ہے بہت روانی ہے اور دنیا بشری کے اندر اتنی تیزی نہیں آ سکتی اور اتنی روانی نہیں آ سکتی پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں کیا ہے ایک آدمی حافظ ہے دوسرا بھی حافظ ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اس لیے کہ دونوں کو یاد ہے لیکن ایک آدمی کو تو یاد ہے اور ایک آدمی کو یاد نہیں ہے تو جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد والے کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے نہ ہم ہکلے لیں نہ ہم ہیں لیکن ہم روز دیکھتے ہیں کہ کبھی تو ہم اللہ اللہ محمد وہ آغاز محمد پر پہنچتے ہیں اور امام صاحب والے کو شروع کر دیتا ہے روز ہوتا آپ بھی دیکھو پوری یعنی تحیات پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے نا پہلا درود پڑھنا چاہیے دوسرا درود پڑھنا چاہیے اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے تو ہمارے آئی جتنے بھی یہاں نماز پڑھاتے ہیں کوئی پورا نہیں پڑھتا اور آپ ہاں ہاں میں تو رہتا کرتا ہوں کبھی تو گوا ایسا کبھی اتفاق ہوتا کبھی اتفاق ہوتا ہے ورنہ تو وہ معمول میں یہ بات داخل ہے کہ دونوں اتحیات کے بعد دونوں درود اور آخری بات اس کے مکمل ہونے سے پہلے سلام پھرتا ہے میرا تو جی چاہتا ہے آرام آرام سے کروں ان کی وجہ سے میں تیز بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی کامیاب نہیں نماز کا ذوق نہیں ہے یہ بد خوش ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ عام ہے یہاں کے خصوصیت نہیں ہے جہاں بھی آپ جاؤ گے آپ کو حنفی مذہب کے مطابق نماز میسر نہیں آئے گی چاہے کسی بہت بڑے روم میں آپ چلے جائیں چاہے کسی بہت بڑی خواب میں آپ چلے جائیں چاہے کسی بہت بڑے تبلیغی مرکز میں آپ چلے جائیں جہاں چاہے چلے جائیں کہیں نہ کہیں فطور کہیں نہ کہیں نقص اور کہیں نہ کہیں کمی ہوگی اس لیے کہ جن لوگوں کو امام بنایا ہے ان کو نماز کا ذوق ہی نہیں جب ان کو نماز کا ذوق نہیں تو وہ اس کے تمام آداب کے رعایت کے پابند بھی نہیں ہمارے بچپن میں ایک واقعہ پیش ایک طالب علم تھا اس زمانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک روپے کی قیمت آج کے کم از کم پچاس روپے تھی بہت ارزانی تھی بہت تھی بکری دو روپئے کی آتی تھی گائے پانچ روپے کی آتی ایک روپے کی بیس سیر کا بیس سیر آٹا آتا تھا تو کی کوئی حد ہے یہ میرے سامنے میرے زمانے میں یہ ہوا تو ایک تعلیم تھا اس کی وہ مسجد میں ایمان تھا ایمان تھا نماز بھی پڑھاتا تھا اذان بھی دیتا تھا چوکی دار بھی کرتا تھا تو ایک روپیہ اس کی تنخواہ تھی نمازیوں نے آ کر ہمارے استاد سے شکایت کی وہ موجود تو صاحب جو استاد تھے وہ بھی موجود تھے شکایت کرنے والے جو تھے وہ بھی تھے تو اس طالب نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیے کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں میں وہاں اذان بھی دیتا ہوں میں وہاں نماز بھی پڑھاتا ہوں میں وہاں مسجد کی صفائی بھی کرتا ہوں میں وہاں چوکی داری بھی کرتا ہوں اتنے کام میں کرتا ہوں اور یہ مجھے ایک روپیہ دیتے ہیں تو اب ایسی حالت میں کیا اردو بھی لا دیں ہاں، سنجید یہ بات کری کہ اتنے تو مجھ سے کام کر رہے مجھے یہ بھی کہتے ہیں تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے یہاں نماز کا ذوق نہیں ذوق نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں نمودار رہتی ہیں اور یہ ہماری مسجد کی خصوصیت نہیں ہم کہنا چاہتے جہاں آپ جائیں گے آپ کو یہ بات اس لیے کہ میں جاتا رہتا ہوں میں بڑے بڑے دارالعلوموں میں بھی جاتا ہوں بڑے بڑے تبلیغی مرکزوں میں بھی جاتا ہوں بڑی بڑی خانخواہ اب تو باد ہو گیا لیکن یہ کہ میری زندگی تو ہر جگہ مجھے لے گئی ہے میں نے یہی دیکھا تو آپ کو نزول قرآن کے موقع پر مشقت حاصل ہوتی کہ آپ سن بھی رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آپ کا ذہن اس فکر میں بھی مبتلا ہے کہ کوئی جملہ آیت کا میرے ذہن سے اتر نہ جائے اس لیے آپ کو مشقت ہوتی ہے آگے اس کے بعد میں ہے کہ وکانا ناودے کو شتت ہے آپ اپنے ہوتے کو بہت حرکت دیا کرتے تھے یہ کا جو ہے اس میں دو توجیحات ہیں ایک توجہ تو یہ کہ یہ کثیر ماں کے نامے میں اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یقول لے من منكم رؤيا فليقصها إن رسول الله الله صلى عليه وسلم مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها یہاں مما کثیر اما کے معنی میں کہ اکثر آپ اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے خواب اگر دیکھا ہے تو وہ بیان کرے مما یقول ایسا کثیر اما کے معنی میں ہے یہاں بھی گوا کثیر اما کے معنی میں کہ بہت زیادہ ہو تو وہ حرکت دیتے اور بعض حضرات نے کہا کہ مما ربما کے معنی میں اور ربما کے معنی کلیل و کثیر دونوں آتے ہیں تو یہاں کثیر مراد اس کے بعد آگے کہ آپ ہونٹوں کو بہت حرکت دیتے تھے ابن عباس نے کہا فارما کو ہما لے کر کما کا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو ابن عباس اپنے شاگرد سعید ابن جبار سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جس طریقے سے کہ حضور دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے ابن عباس کی پیدائش ہجرت سے تین سال پہلے ابھی طالب میں ہوئی جب وہ محاصرہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ابھی طالب کے اندر قید تھے اور محسوس یہ ہجرت سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے وہاں ابن عباس پیدا اور ظاہر ہے کہ ہجرت سے تین سال پہلے کا جب, جب یہ پیدا ہوئے تو یہ حضور کی تاریخ شطا کو تو نہیں دیکھ سکتے یہ جو حضور کو نزول وہی کا مشقت لائق ہوتی تھی یہ تو ابتدا کا زمانہ یہ تو ہے کہ اس مشقت کا سلسلہ طویل ہوا نہیں نہیں ابتدا میں وہ مشقت ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادیک بھی لسان کا کہہ کر آسانی کر دی کہ آپ زحمت نہ کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے ابتدا کا اور ابن عباس کی پیدائش ہوئی ہے آپ کی نبوت کے دس سال بعد جب آپ کی نبوت کے دس سال بعد ان کی پیدائش ہوئی تو وہ کے شکتہ کو کیسے دیکھ سکتے لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ کسی صحابی نے ان کو بتایا کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے موقع پر تحریک شفتین کیا کرتے تھے تو یہ روایت مرسل صحابی ہو جائے گی کہ انہوں نے خود حضور کو تحریک شفتین کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی صحابی نے بتایا اور مرسل صحابی وہ بھی اجماع اور بال اتفاق دوسرے احتمال جس کو حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے قرار دیا ہے یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے بعد میں پیدا ہوئے لیکن جب یہ سمجھدار ہو گئے تو آپ نے خود ان کو تحریک شبتین کر کے دکھایا اگر آپ نے بعد میں ان کو پیری کے سماج کر کے دکھایا تو ظاہر ہے کہ صحابی کا نہیں ہوگا اور حافظ ابن حضر یہ کہتے ہیں کہ یہ راجی ہے چونکہ ابو بہت پیالیسی کی مسند میں اس کی تصویر آئی ہے کہ حضور نے خود ان کو دکھایا تو یہ ہو گیا کہ ابن عباس یہاں کہہ رہے ہیں کہ عہدے کو ہما کما کانا رسول اللہ یہ کو ہما یہ نہیں کہتے کما روایت رسول اللہ یہ کو ہما کیوں نہیں کہتے اسی کی وجہ سے استعمال پیدا ہو گیا کہ شاید کسی صحابی کے ذریعے سے ان کو یہ بات پہنچی ہوگی اگرچہ استعمال یہ بھی تھا کہ انہوں نے خود حضور کو تحریک شفت ہم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جیسا کہ حافظ نے اسی احتمال کو ابو داود تیالیسی کی روایت کی بنا پر ترجیح دی ہے آگے وکالا سعید یہ سعید ابن جبیر ہے بہت بڑے درجے کے گواہ تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں اور گواہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے حجاج ابن یوسف نے سن پچانوے میں ان کو قتل کرایا تھا سعید ابن جبیر کو اور سعید ابن جبیر کو پچانوے میں قتل کرا دینے کے بعد پھر وہ خود بھی زیادہ زندہ نہیں رہا اور جلدی مر گیا تو سعید کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ میں تمہیں تحریک شفتین کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں نے ابن عباس کو تحریک شفتین کرتے ہوئے دیکھا تھا جنہوں سے انہوں نے تحریک شفتین کی تو صحیح میں دیکھا ہے ابن عباس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ابن عباس کو تحریک شفتین کرتے ہوئے دیکھا تو یہ روایت مسلسل جو تحریک شفتین کہلاتی ہے اور یہ مسلسلات جو ہوتے ہیں ان کے اندر گوا کسی نہ کسی مرحلے میں جا کر وہ تسلسل قائم نہیں رہتا تو یاد نہیں رہتا اس کے بعد ہے فاندل اللہ تعالی لا تحریک بھی لسان دلتا جلدی انا علینا جمع ہو قرآن قال

بھائی آپ حضرات سے ہم نے ایک درخواست کی تھی تحجد پڑھنے کی یہاں کتنے آدمی بیٹھے ہیں سینکڑوں تو ہوں گے نا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان سینکڑوں میں سے دس آدمیوں نے بھی ہماری درخواست پر غور نہیں کیا کچھ اللہ کے بندے تو ایسے ہیں کہ جو پہلے ہی سے پڑھتے ہیں وہ پہلے ہی سے مسجد کے اندر تاجد میں اور تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں لیکن یہ کہ آپ میں سے جو لوگ اس کے عادی نہیں ہیں انہوں نے اس درخواست کو شرف قبولیت عطا نہیں کی ہماری آپ سے پھر درخواست ہے کہ یہ سال آپ کا دور حدیث کا سال ہے میرے خیال کے مطابق جتنا زمانہ آپ نے اب تک گزارا ہے اس کے مقابلے میں یہ سال بہت اہم بہت اہم اس لیے ہے کہ صبح سے لے کر رات تک آپ کالا صلی اللہ علیہ وسلم کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے ہیں آپ کے سامنے بخاری ہے آپ کے سامنے مسلم ہے آپ کے سامنے ابو داؤ ترمیزی ہے سارے دن آپ کا یہی مشغلہ ہے اور اس مشغلے کے اندر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تحجد کے بارے میں کیا تھی اور میں نے شاید آپ کو بتلایا تھا کہ تحجد کی نماز پڑھنے سے دل بھی مضبوط ہوتا ہے دل کو بھی قوت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے تو اس لیے ہم آج پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تحجد کا اہتمام کیا کریں اور شاب النشا کیا ہے وہ فی عبادت اللہ کا مستاق بنے اور امت کے لیے آپ کا یہ عمل رحمت کا اور اللہ کی مہربانی کا سبب بنے آپ کو اب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ زندگی بھر عادت رہے گی اور یاد رکھو بہت اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ سوچنا کہ ابھی تو ہم بچے ہیں ابھی ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تو اس تصور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر محروم رہتا ہے زندگی بھر محروم رہتا ہے تو اس محرومی کو آپ اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں آپ کوشش کریں مجھے یقین ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے آپ کو کہ وہاں تحجد کے وقت میں مٹھائی کا ایک ایک ڈبا ملے گا تو آپ سنا دیں بلکہ آپ کوشش کریں گے کہ مرتبہ آپ دو مرتبہ حاصل کر بلکہ مجھے یقین ہے کہ اور وہ کے دوسرے مدرسے کے طلبا کو معلوم ہوگا تو وہ بھی آ جائیں گے تو یہ ایمان کی کمزوری ہوئی نا تعجب کی کوئی قیمت نہیں تعجب کی کوئی اہمیت نہیں اس کے لیے ہم ذرا سی زحمت اور ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تو یہ کوئی اچھی علامت بہت ہم تو درخواست کر سکتے ہم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کا اہتمام فرمائیں کل کے دن حضرت مولانا شیخ الدیث سنیم اللہ خان صاحب درس فرما رہے تھے